السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى ومن اهتدى محمد واستنى بسنته صحاب يوم الدين وبعد عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اس سے پہلے جس موضوع کو ہم نے پڑھا تھا وہ صحاب کرام کے فضائل اور مناقب سے متعلق تھا آج کا بھی موضوع اسی سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں دین اسلام میں ان کا بڑا اونچا اور مقام ہے اور ہم سب کے لیے اللہ رب العامین سے جنت کی امید رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وک اللہ الحسنہ کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود اس بات پر بھی صلب صالحین کا اجماع ہے اور اس پر قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں اور قیاس بھی کہتا ہے اور اجماع بھی ہے اور یہ ہے کہ ان کے آپس میں مراتب ہیں درجات ہیں تمام صحابہ ایک درجے یا ایک مرتبے پر فائز نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان مراتب ہیں اور درجات میں ان کے درمیان فرق ہے قرآن بھی اس پر شاہد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس سے متعلق ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے سب کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں تھا اور سب کی نیکیاں بھی دین اسلام کے تعلق سے ان کی خدمات بھی سب کی برابر نہیں ہیں اور جب برابر نہیں ہیں تو پھر درجات کے اندر بھی سب برابر نہیں ہیں ان کے درمیان مراتب ہیں اور درجات ہیں جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی اقبل جا اب و سننا و من و منفزلہم و مراتی وحم كی و سنت میں اور اجماع میں ان کے تعلق سے جو فضیلتیں آئی ہیں اور ان کے جو مراتی بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کو اہل سنت والجماعت قبول کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے مراد صلب صالحین کے عقیدے اور منحص پر قائم رہنے والے لوگ مراد ہیں کہ ان کے تعلق سے کتاب و سنت میں جو بھی آئی ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں تمام فضائل اور مناقب کو اس کے لیے مناقب اور فضائل نہیں گڑھتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کے اندر جو چیز آ گئی ہے وہ کافی ہے موضوعات اور منکر اور باطل روایات کی ضرورت نہیں ہے پورا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے فضائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں نہ صرف قرآن بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اللہ رب العالمین ان کا ذکر کیا تو رات میں انجیل میں زبور میں جیسے ہمارے نبی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور ہمارے نبی کی خوبیاں ان کی صفات بیان کی ایسے اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کی بھی خوبیوں کو ان کی صفات کو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے تو جو قرآن اور حدیث میں آ چکے ہیں فضائل اور مناقب وہ کافی ہیں ان کے لیے روافظ کے طریقے سے یا جو اہل بدعت اور خرافات ہیں ان کے طریقے سے روایات اور حدیثیں گڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے تو فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اور اجماع میں ان کے جو مناقب ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے آپس میں جو مراتب اور درجات ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے کیونکہ اس پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں دراد کرتی ہیں سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے تعلق سے کہ یستوی من کم من ان من قبل فتح و کہ جو تم میں سے یعنی صحابہ میں سے جو فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے دونوں قول موجود ہے کہ ہاں فتح سے مراد کیا ہے صلح حدیبیہ یا فتح مکہ ہے بہت سارے علماء نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے اور بہت سارے علماء نے صلح حدیبیہ مراد لیا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ بھی فتح مبین تھی صلح حدیبیہ کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پورے جزیرت العرب کے اندر پھیلا ہے تو اسی اللہ رب العامن اس کو فتح مبین قرار دیا ہے قرآن کے اندر تو صلح حدیبیہ بھی فتح تھی اور فتح مکہ تو فتح تھی ہی تو بہت سارے علماء نے اسے صلح حدیبیہ مراد لیا ہے اور بہت سارے علماء و نے فتح مکہ مراد لیا ہے تو فرماتا اللہ رب العامن لا لاء من کو تم میں سے وہ لوگ جو صلح ادیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے الائی کا اعظم درجہ ان کا درجہ اونچا ہے الدینہ ان انفقو من بعد وقاتل ان لوگوں سے جو بعد میں جنہوں نے خرچ کیا اور بعد میں انہوں نے جنگ کی اور قتال کیا یعنی جو فتح مکہ صلح ادیبیا کے بعد ایمان لائے اور خرچ کیا یہاں اللہ رب العالمین ایمان نہیں ذکر کیا کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ایمان ذکر نہیں کیا اللہ نے کیا بیان کیا جنہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ اور جہاد ایمان کے بعد ہی ہوگا ایمان کے بعد یہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرے گا وہ تو یہ خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایمان کو متضمن ہے ایمان کو شامل ہے گرچہ بہت سارے علماء نے اس کی تفصیل یہ بھی کی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے من انفقا من قبل فتح کا ترجمہ کیا ہے یا اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے لیکن لوگوں ہی خرچ کا انفقا معنی خرچ ہوتا ہے اور قاتلہ مانے قتال کرنا جنگ کرنا تو اگر ہم یہ یہی مراد لیں تو بھی اس میں ایمان داخل ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو توحید الوحیت پر ایمان رکھتا ہے گویا کہ وہ توحید الربیت پر بھی اس کا ایمان ہے توحید العبیت توحید الوحیت پر ایمان کو کیا ہے یہ متضمن ہے یعنی شامل ہے یہ کیونکہ جو اللہ رب مانے گا وہی اللہ کی بات کرے گا وہی اللہ رب برامین کی بات کرے گا کسی اور کی بات نہیں کرے گا تو توحید الوحیت پر جس کا ایمان ہے وہ توحید الروبیت پر بھی گویا کہ اس کا ایمان ہے گویا کہ اللہ کو رب مانتا ہے تبھی اللہ رب برامین کی بات کرتا ہے لیکن اگر کسی کا توحید روبیت پر ایمان ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا توحید الوحیت پر بھی ایمان ہو جیسے مکہ کے مشرقین تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو خالق مالک مانتے تھے نہ صرف مکہ کے مشرقین بلکہ اور بھی اکثر مشرقین کا حال یہی تھا کہ اللہ ابراہین رب اور خالق اور مالک مانتے تھے لیکن اللہ ابراہین کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے صرف اللہ کی بات نہیں کرتے تھے وہ اللہ کی بات میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے تو توحید ربوبیت پر ایمان یہ توحید الوحیت پر ایمان پر دلالت کرنے والا ہے یعنی اس کی طرف لے جانے والا ہے کہ جب اللہ کو رب مانتے ہو تو اسی کی بات کرو کیوں شرک کرتے ہو لیکن جو توحید الوحیت پر ایمان رکھتا ہے گویا کہ اس سے پہلے اس کا توحید الوبیت پر ایمان ہے بات سمجھ آ رہی نا تو جو اللہ کی راہ میں قتال کرے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا کہ اللہ پر ایمان کے بغیر کرے گا جہاد کفار سے قتال یا اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرے گا تو کیا اللہ پر ایمان کے بغیر کرے گا نہیں اللہ پر اس کا ایمان ہے اسے اللہ رب العالمین ایمان کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ایمان پہلے آ چکا ہے خرچ اس کے بعد ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے کون جو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا اور وہ جو اس کے بعد جنہوں نے خرچ اور قتال کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن وہ کل وعد اللہ الحسنہ لیکن اللہ رب العامن ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ عما تعملون خبیر اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ رب العامن ان تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہر ایک کے لیے جنت ہے لیکن دونوں کے درمیان فرق اور مراتب ہیں ان کے درمیان درجات ہیں برابر نہیں ہیں سب کے سب آج بھی دیکھیے کیا سارے مسلمان سارے اہل ایمان برابر ہیں ایمان میں تقوا میں دینداری میں پرہیزگاری میں گناہوں کے چھوڑنے میں نماز کی پابندی میں روزے کی پابندی میں صدقات و خیرات کرنے میں کیا سب برابر ہے نہیں برابر ہے فرق ہے تو یہ فرق رہے گا اور ہے یہ فرق ہی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ سب برابر نہیں ہیں جو پہلے ایمان لائے خرچ کیا اور جو بعد میں ایمان لائے خرچ کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مراتب میں فرق ہے یہ قرآن کی دلیل ہوگی ایسے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور روایت ہے ابو سید خدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی سے بخاری مسلم کی حدیث ہے بارہا آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی صحابہ کے فضال کے تعلق سے کہ ہمارے نے خالد بن ولید سے فرمایا تھا عبد الرحمٰن بن عوف یہ مبشر وہ ان چھ دس صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا کے اندر ایک مجلس میں بیٹھ کر کے بھی نے جنت کی بشارت دی کون عبد الرحمان بن عوف مہاجرین میں سے خالد بن ولید یہ بھی مہاجر میں سے ہیں خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے سلح حدیبیہ کے بعد ہی مان ان کا اور عبد المان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا یہ قبیلہ تھا اس قبیلے کے تعلق سے کچھ آپس میں گفت و شنود ہو گئی کچھ آپس میں انہوں نے بات چیت کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی بات کو تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا خالد بن علی سے فرمایا لا تصبو صحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو خالد بن اولد بھی صحابی ہیں کہ نہیں صحابی ہیں وہ صحابی ہیں وہ صحابی رسول ہیں سیف اللہ ہیں وہ خالد بن رضی اللہ عنہ ہمارے بھی ان سے فرما رہے کہ لا تصبو صحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہو فول لدی بی ادی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے لو ان فقاہ تو مت دن دبا اگر تم میں سے کوئی وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ماں بلغا ماں بلغا مداحدی مولانا صیفہ تو ان کے ایک مد یعنی ایک چوتھائی کے برابر بھی نہیں پہنچے گا نہ اس چوتھائی کا آدھا پہنچو گے یہ ہمارے بھی کسے فرما رہے ہیں حضرت خالد دونوں صحابہ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لائے عبد الرحمان بن اوف پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں ان کا درجہ تم سے اونچا ہے تم بھی صحابی ہو لیکن ان کا درجہ تم سے اونچا ہے تو مراتی میں فرق ہے صحابہ کے درمیان اور اس پر اجماع ہے تمام صلب صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے درمیان فرق ہے اسی لیے ترتیب بیان کی جاتی ہے ایک تو عمومی ترتیب افضلیت کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان میں مہاجرین سب سے افضل ہیں اس کے بعد انصار ہیں یہ عمومی طور پر کیونکہ صحابہ دو طرح کے تھے نا ایک مہاجرین اور ایک انصار تھے مہاجرین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان کی بقا کے لیے مکہ چھوڑا یا دیگر شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے <clears throat> ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے انصار ان کو کہا جاتا جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے مدد کی مہاجرین کی دیگر ملکوں اور شہروں سے آنے والے صحابہ کی اہل ایمان کی انہوں نے مدد فرمائی یہ صفت ان پر غالب آ گئی اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کیا مہاجرین بھی انصار تھے اللہ کے دین کے انصار تھے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے لیکن ہجرت اس سے زیادہ نمایاں خوبی تھی کیونکہ مدد کرنا تو آسان ہے لیکن گھر بار چھوڑنا بال بچوں کو چھوڑنا وطن چھوڑنا دولت چھوڑنا یہ اس کے مقابلے میں سخت اور مشکل ہے اس لیے صفت تم پر غالب آ گئی اس لیے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے ورنہ انہوں نے بھی اللہ کی مدد کی اللہ کے دین کی مدد کی صحابہ نبی کی مدد کی صحابہ کی مدد کی سب کچھ کیا انہوں نے بھی لیکن چونکہ یہ صفت زیادہ نمایاں تھی اور یہ خوبی بہت عظیم ہے اس لیے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور ان کو انصار جی وہ مدینہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں قرآن کے اندر بطور خاص اللہ رب العالمین نے جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے انصار سے پہلے مہاجرین کو بیان کیا پہلے مہاجر اس کے بعد انصار تو ایک عمومی ترتیب یہ ہے مراتب کے درمیان کہ صحابہ میں سب سے افضل مہاجرین اس کے بعد انصار ہے اس کے بعد پھر عشر مبشرہ ہیں عشر مبشرہ سب کے سب مہاجرین میں سے ہیں ان میں کوئی انصار نہیں ہے عشر مبشرہ میں سے وہ دس صحابہ جن کو ہمارے نبی نے مجلس کے اندر ایک ساتھ بیٹھ کر کے جنت کی بشارت دی اور بھی صحابہ ہیں جن کو ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے لیکن ایک مجلس میں بیٹھ کر کے کئی مرتبہ آپ نے ان سب کے نام لیے کہ جنت کے اندر جائیں گے اس لیے ان کے لیے بڑی خصوصیت ہے وہ دس صحابہ تو معلوم ہو گیا آپ کو چار تو خلفائے راجدین ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی باقی چھ ہیں ان چھ کو یاد رکھنے کا ایک میں آپ لوگوں کو وصول دے رہا ہوں کیونکہ عام طور پر لوگ نام بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ضابطہ اور قاعدہ یاد رکھیں گے تو ان کے نام یاد رہیں گے قاعدہ اور ضابطہ یہ کہ خلفائے راجدین کے نام تو سب کو یاد ہیں عام طور پر سب کو یاد ابو بکر عمر عثمان علی ٹھیک ہے اب باقی بچتے ہیں چھ جو عربی کے الفاظ ہیں حروف تہجی ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے جن کا نام ہے اگر یاد رکھیں گے تو یاد ہو جائے گا حروف تاجی کیا علی با تا سا جی ما خا یہ حروف تاجی ہے نا جن کو حروف الحجا الفابیٹ کہا جاتا ہے یہ حروف تحجی کہلاتے ہیں اب چار کا تو یاد ہو گیا نام باقی بچے چھ سب سے پہلے کون سا حرف ہے الف ہے اب دیکھیے ان باقی چھ میں سے کون سا آبی جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے کون ہے وہ ابو عبیدہ کو بھی لے سکتے ہیں لیکن ابو عبید کنیت ہے ان کی ان کا اصل نام تھا عامر بن جراح اگر آپ ان کو کنیت کے ساتھ یاد کر لیں تو ابو عبیدہ آگے دوسرے کون آئیں گے الزبیر بن عوام الزبیر علیف سے الزبیر ہوتا نا اب کتنے ہو گئے چار وہ دو ادھر چھ ہو گئے نا کتنے بچے اب چار بچے اب دیکھیے علیب کے بعد کون سا ایسا حرف ہے جو ان چار صحابہ میں سے ان کا نام ہوگا با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا تک کسی کا نام نہیں اب سین میں آ جائیے سین میں دو صحابہ کا نام آئے گا سعد بن بھی وقاص اور سعید بن زید سین میں دو سعید بن زون کن تھے یہ عمر رضی کے بانو ہی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں جب عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو بھی موجود تھے لیکن انہوں نے ان کو کمیٹی میں نہیں رکھا تھا کہ لوگ کہیں گے اپنے خاندان کے رشتے دار کو رکھ دیا کمیٹی میں وہ چھ کمیٹی چھ لوگوں کمیٹی بنائی تھی نا کہ ہمارے بعد کون خلیفہ ہوگا اور ان سب کا ذمہ دار عبد الرحمان بن اوف یا اپنے جو ہے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بنایا تھا کمیٹی سے الگ رکھا تھا ان کو جو کمیٹی میں چھ لوگ تھے وہی خلافت انہیں کو ملنی تھی یہ باہر سے تھے یہ ٹھیک ہے آپ ان کو سمجھ لیں کہ جو ہے نگرانی کرنے والے اس طریقے سے لیکن وہ کمیٹی میں نہیں تھے عبد الرحمان عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو یہ سعید بن زید زندہ تھے اس وقت رضی اللہ عنہ لیکن آپ نے ان کو کمیٹی میں نہیں رکھا تھا تو یہ ان کے بانوئی تھے سعید بن زید بڑے مستجاب الدعوات تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کم و بیش اللہ ان کی دعاؤں کو دعاؤں قبول کرتا تھا سعید بن زید کے اوپر کسی خاتون نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہماری زمین کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیا ہے تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بد دعا کر دی ان کے اوپر تاکہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے اس وقت تک کسی اس کی موت نہ آئے جب اس کی عمر بڑھی تو وہ اندھی ہو گئی اور اسی کی زمین میں کنواں تھا اسی کنویں میں گر کر کے وہ مر گئی تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ عشر مبشرہ میں سے ہفتے عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے تو یہ تی دو آگے اب کتنے بچے اب دو بچے اب شین کے بعد کیا آتا ہے شین سوا توا تو میں تلحا ٹھیک ہے تلحا بن عبید اللہ یہ بھی مبشر بل جنہ ہے نا تولحہ بن عبید اللہ اب بچے ایک وہ کون بچتے ہیں عبد الرحمان بن اوف تو کے بعد کیا ہے تو دعا عین عین میں عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ اور اگر ابو عبیدہ کو بھی آئین میں شمار کریں گے تو ان کو یہاں شمار کر سکتے ہیں عامر بن جرہ ان کا نام تھا ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی ان کے بیٹے کا نام تھا عبیدہ جی ہاں بڑا پیارا نام ہے عبیدہ تو ابو عبیدہ جو ہے ان کی کنیت تھی تو اس طریقے سے عشر مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی ہمارے بھی نے ایک مجلس میں بیٹھ کر کے بشارت سنائی نام لے لے کر کے تو ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر کون آتے ہیں جو قزبے بدر میں شرکت کیے اب غزب بدر میں شرکت کرنے والے انصار بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں صرف مہاجرین نہیں تو ان میں انصار بھی تھے اسی لیے جب اس سے پہلے میں نے بتایا تھا حضرت علی اللہ عنہ کی سیرت میں کہ جب مکہ کے مشرقین للکارا اور مقابلے پکارا جو آئے تھے تین لوگ اس میں جنگ میں اور غزے بدر کے موقع پر ایک ہزار ان کا لشکر تھا کیا نام ہے یا سات سو تھا یا ایک ہزار ایک ہزار کے آس پاس تھا جی تو وہ تین لوگ اتبا شیبہ اور اس طریقے سے ولید یہ تینوں نکلے میدان میں پکارے کون آتا ہے میدان میں تو تین انصار پہلے نکلے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں انصار سے کوئی جھگڑا نہیں ہے انصار سے کوئی لڑائی نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے ہے جو ہمارے باپ باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہمیں ان سے لڑائی ہے اپنے قریش کے لوگوں سے پھر نکلے تھے ہستے حمزہ اور ہنستے علی رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے کون تھے ہاں؟ جی نہیں عمر رضی اللہ عنہ تھے ہستے حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کون تھے دیکھیے نام ذہن سے نکل رہا ہے میں نے اسے پہلے بتایا ان کا انتقال ہو گیا تھا بعد میں راستے میں اور تین نکلے انصار یہ مہاجرین میں سے تھے بعد میں نہیں شیبہ نہیں نام تھا ان کا کچھ اور نام تھا ان کا دیکھیے میرے ذہن سے جو ہے عبیدہ بن الحارث یا اس طریقے سے نام ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی تو یہ تین صحابہ نکلے تو پہلے انصار نکلے تھے بعد میں مہاجرین تو مطلب یہ کہ غزے بدر کے اندر انصار بھی شامل ہیں تو یہ کیا نام ہے اشرف وشرا کے بعد کن کا مقام آتا ہے جنہوں نے غزۂ بدر کے اندر شرکت کی کیونکہ اللہ رب الامین ان کے بارے میں صاف طور فرمایا کہ اے ملو معاشے تم بدغفر تلکم ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہم نے تم سب کو معاف کر دیا تو یہ ہو گئے جو مراتب میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو سلح ادبیہ سے پہلے اس میں بھی کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں جو غز عہد کے اندر جنہوں نے شرکت کی کیونکہ غز عہد کے اندر جنہوں نے شرکت کی تھی اس میں بڑی آزمائشیں ہوئیں بڑی تکلیفیں صحابہ کو پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک توڑے گیا آپ کی پیشانی کو چوٹ آئی اور اس میں اڑا دی گئی خبر کہ ماں نبی کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا تو بہت سارے اس سے کیا نام ہے افواہ سے بدل ہو کر کے میدان چھوڑ کر کے مدینہ چلے آئے تھے کہ جب نبی کو فات ہوگی شہید کر دیا گیا تو لڑنے سے کیا فائدہ تو بڑی آزمائشیں ہوئیں اس لیے کچھ لوگوں نے غز میں جنہوں نے شرکت کی غزۂ بدر کے بعد ان کو بیان کیا ورنہ عام طور پر لوگوں نے غزۂ بدر کے بعد صلی حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تو صلی حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے یا ہاں صلی حدیبیہ اور بیت رضوا میں جنہوں نے شرکت کی اہل بیت الرضواں وہ کون لوگ ہیں وہ چودہ سو صحابہ تھے جو صلی حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے تھے اور آپ نے ان سے بیعت لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو ان کو اہل بیت رضوا کہا جاتا ہے اللہ رب العامی نے قرآن کے اندر بیان کیا اللہ رضی القتر یوبا کا تحت شجرا اللہ تعالیٰ ان مومن سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے علی ممافی قلوبہم بہم اللہ کو معلوم تھا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا عشاط کریمہ میں رافضہ پر اور جو خوارج ان پر رد ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ایمان کے بعد مرتد ہو گئے تھے کون کہتے رافضہ کہتے یہ جو شیعہ ہیں اور خوارج کہتے ہیں عثمان رضی اللہ کے بعد صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا آباد میں اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا اللہ کو سب کچھ معلوم کہ ہمارے نبی کفات کے بعد ان کی آپس میں جنگیں ہوں گی آپس میں ان کے کیا معاملات ہوں گے سب اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان سے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے بھی چودہ صاحب چودہ سو صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے حدیث ہے جس نے بھی بیت رضوا میں شرکت فرمائی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا ہاں چودہ سو صحابہ تھے جی ایک ہزار چار سو وہ سب کے سب کہاں جائیں گے جنت کے اندر جائیں گے ان میں وہ بھی تھے جو غز بدر میں شرکت کیے غز عہد میں شرکت کیے سل حدیبیہ میں شرکت کیے اور بیت رضوا میں شرکت کیے تو فرماتے ہیں کہ چودہ سو لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ کے اوپر کہا ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ بیعت کی اور یہی چودہ صاحبہ تھے جو غزوے خیبر کے اندر جنہوں نے شرکت کی تھی کسی اور نئے کو آپ لے کر نہیں گئے تھے جو بیت رضوا میں جنہوں نے شرکت کی تھی ادیبیا میں وہی تمام صحابہ گئے تھے فتح خیبر کے موقع پر یا اس جنگ میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد پھر کون آتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے تو یہ مراتب ہیں صحابہ کے آپس میں اگرچہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے صحابت صحبت کی فضیلت میں سب کے سب شامل ہیں لیکن چونکہ کسی کا ایمان بہت پہلے نیکیاں ان کی زیادہ خوبیاں ان کے ہاں زیادہ اسلام اور دین کے لیے ان کی خدمات اور کوششیں زیادہ اور صدقات و خیرات میں وہ آگے نیکیوں میں آگے اس لیے ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ان کے آپس میں مراتب ہیں ان کے آپس میں درجات ہیں لیکن سب کے سب جنت کے اندر جانے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مراتب ہے کیونکہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت الجماعت ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ان کے جو فضائل کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئے اور جس پر اجماع ہے ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے جو مراتب ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے ان کو قبول کرتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں من انفق ان قبل فتح اور ان لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ ہوا صلی الحدیبیہ وہ صلی ادیبیا آپ نے بتایا کہ یہاں فتح سے مراد کیا ہے علماء کی یہاں پر دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ کہ صلی ادیبیا مراد ہے اور یہ بھی بات حدیث سے ثابت ہے قرآن میں اللہ نے صلی ادیبیہ کو فتح مبین کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں بھی صلی الدیبیا کو فتح قرار دیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد لوگ جوک درجوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ کو آزادی مل گئی دین اسلام کی نشر و شاعت کی صلح حدیبیہ کے بعد ہی آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے بادشاہوں خط آپ نے سب سے پہلے نہیں لکھا تھا بادشاہوں خطوط آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا سارے لوگوں کو خطوط لکھے جب آپ کو آزادی ملی تب آپ نے سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کو فضیلت دیتے ہیں وقاتل اور انہوں نے قتال کیا علام من ان فقم امباد وقاتل ان لوگوں پر جو بعد میں ایمان لائے خرچ کیا اور قتال کیا ٹھیک ہے بعض علماء نے صحابہ کے درمیان صرف دو مراتب بیان کیے ہیں یہ جو یہاں پر شیخ الاسلام تیمیہ نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ صلی ادیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے اور صلیح الدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے اب صلی ادیبیا سے پہلے جو ایمان لائے اس میں غزے بد والے بھی شامل ہیں اس میں اہل عہد بھی شامل ہیں اس میں صلح ادیبیہ کے والے بھی شامل آ گئے تو کچھ لوگوں نے اختصار کے ساتھ جیسا قرآن اللہ نے بیان کیا نا کہ صلح ادیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے یا جو اس کے بعد تو دو ہی کیٹیگری اللہ رب نے بیان کی ایسے ہی بہت سارے علماء نے یہی بیان کیا کہ جو پہلے ایمان لائے خرچ کیا جو بعد میں لائے اور کچھ علماء نے تفصیل بیان کی جو تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اور دونوں میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے وہاں تفصیل زیادہ ہے اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے اور اس اختصار میں پوری تفصیل شامل ہو جاتی ہے پھر آگے فرماتے ہوئے یوقدم اور مہاجرین اعلی انصار اور مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھتے ہیں فوقیت دیتے ہیں کیونکہ مہاجرین کی خدمات اور ان کی کوششیں انصار کے مقابلے میں زیادہ ہیں انصار کے مقابلے میں زیادہ ہیں اس لیے مہاجرین کو جو انصار پر مقدم رکھتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن میں ان کو پہلے بیان کیا ہمیشہ و سابقون الاولون من المہاجرین والانصار و اللہدین طب رضی رد اللہ عنوم و عنہ کہ پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے انصار میں سے تو اللہ نے مہاجرین پہلے بیان کیا انصار میں بھی کچھ صحابہ ہیں جو پہلے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں اگرچہ مہاجرین کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عبیر کو بھیجا تھا مدینہ دعوت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کیا انہوں نے اور ہمارے بھی ان کے ساتھ دو بیعت کی تھی بیت اقبا اول اور بیت اقبا دوم اور دوسری جو بیعت ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے ہجرت کی تھی تو یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے انصار میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اسلام قبول کر چکے تھے تو ان میں بھی سبقت لانے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مہاجرین اگرچہ مہاجرین کا مقام اونچا ہے پہلے پہل یہ لوگ جو ہے نبوت کے سمجھ لیجئے یعنی ساتویں یا آٹھویں سال کے بعد انصار لوگ ایمان لائے وہاں جب دین کی دعوت پہنچی بعد میں پہنچی وہاں پر کیونکہ آپ مکے کے اندر تھے اور مکے میں آپ لوگوں نے آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا اور بعد میں مدینہ اسلام کی دعوت پہنچی جب وہاں دعوت پہنچی تو آپ نے ہستے شاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو نہیں مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہاں پر بھیجا تھا دائر مولی بنا کر کے تو مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھتے ہیں کیونکہ ان کی زیادہ خوبیاں ہیں ان کے زیادہ کمالات اور اس طریقے سے ان کے زیادہ قربانیاں ہیں اسلام کے تعلق سے پھر آگے فرماتے ہیں وہی امینون ابھی اللہ قال بدرین اور اس بات پر بھی مان رکھتے ہیں کہ اللہ رب الامین اہل بدر سے یعنی جنہوں نے غزب بدر کے اندر شرکت کی تھی کیا فرمایا تھا وہ کان بدعت سمیا وہ تین سو کچھ تھے تین سو تیرہ تھے تین سو سات تھے اس میں مورخین کے ہاں اختلاف ہے زیادہ مشہور جو بات ہے کہ تین سو تیرہ تو انہوں نے تیرہ نہیں بیان کیا کہا تین سو کچھ تھے بدتا اشر کا اطلاق جو ہے دس سے لے کر کے آگے تک ہوتا ہے تو انہوں نے تحدید نہیں کیا کتنے تھے کہا تین سو سے زیادہ تھے تو زیادہ جو مشہور بات ہے وہ تین سو تیرہ کی ہے کیا اللہ نے فرمایا کہ تم تم فقط جو چاہو کرو ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے تو اس بنیاد پر وہ اہل بدر کو کیا کرتے ہیں مقدم رکھتے ہیں جی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ان لائت خلنا رحدن با یا تحت شجرا کما اخبار بحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل لقد رضی اللہ عنہ عنہ و کان اکثر من الف و اربامیت فرماتے ہیں کہ اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول یعنی سے مروی حدیث ہے کہ ہمارے بھی فرمایا کہ جنہوں نے بھی ہمارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی تھی کیا اللہ رب العالمین میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور یہ جو درخت تھا سلح ادیبیہ ادیبیہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں سلح ہوئی تھی تو اس درخت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں کٹوا دیا تھا کیوں کٹوا دیا تھا کیونکہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اس درخت کو مقدس سمجھنے لگے اس درخت کے نیچے ہمارے بھی نے بیٹھ کر کے بیت لی تھی وہاں جاتے تھے اس کو چومتے تھے چاٹتے تھے جو نئے نئے مسلمان نئی ایمان اور عقیدہ اور توحید پیوست ہوا تو آپ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے درخت کو کٹوا دیا تھا کیونکہ اس درخت کے اندر تو کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو چومے اور چاٹے جیسے ہمارے نبی نے جب مکہ فتح کیا اور ہنین کے لیے نکلے تو جو نئے نئے مسلمان تھے اس میں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت بنا دیجئے جس طریقے سے ان لوگوں کے لیے مشرقین کے لیے ہے کیونکہ مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک درخت تھا قدرت کے اوپر تلواروں کو ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کو جنگ کے اندر فتح ملتی ہے برکت ملتی ہے تمہارے بھی نے کیا فرمایا تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اجالعلہ اعلان کمال ہوا لیا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو اسے ان کے لیے ایک معبود ہے انہوں نے پچھڑے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جنگ میں فتح دینے والا شکست دینے والا ہر براہن کی ذات ہے بیماری دینا شفا دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں لہذا یہ درختوں کے اندر یہ چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے فتح دلانا غز عہد کے اندر شکست ہو گئی غز حنین کے اندر بھی شکست ہو گئی بعد میں ان کو فتح ملی اور غز عہد میں پہلے ان کو فتح ملی بعد میں شکست ہو گئی تو پھر ان درخت کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے فتح دلانا یا درخت پر تلوار اٹکا دینے سے کیسے انسان کو فتح مل جائے گی یہ تو بدعقیدگی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا ابھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کچھ سالوں پہلے مکہ کے اندر ایک درخت کو یہاں کے جو گورنر تھے مکہ کے انہوں نے درخت کو وہاں سے کٹوا دیا سنتے سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے یہ سب نہیں سنیں گے آپ لوگ کیونکہ یہ کیونکہ یہ سعودی عرب کے حمایت میں ہے سعودی عرب کے مفاد میں ہے کہ بدعت اور شر کے خلاف ننگی تلوار ہے اسے نہیں سنیں گے لیکن وہ چیزیں سعودی عرب کے خلاف ہیں ہاں پوری دنیا کے اندر ابھی خبریں لوگ یہ جو فسٹین کا معاملہ ہے نا سنا آپ لوگوں نے اس میں محمد بن جو ولی عہد ہیں لوگ ان کی تصویریں لگا دی ہیں سب جھوٹی اے آئی کا زمانہ ہے سب جھوٹی تصویر ہے وہ ان کا اسے کوئی دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اس وقت وہ نہ ولی عہد تھے نہ کچھ ان کے ہاتھ میں پاور تھا کچھ بھی نہیں تھا لوگوں ان کی تصویریں بھی شائع کر دی اس کے ساتھ میں یہ وہ لوگ ہیں جو خوارج ذہن کے لوگ خارجی ذہن کے لیے رافضی اور جو سعودی عرب سے دشمنی رکھتے ہیں توجہ سنت دشمنی رکھتے ہیں جو شرک بدعت اور خرافات اور جو دشمنان صحابہ ان سے جن کی محبت ہے ایسے لوگ اس طرح کی خبریں جھوٹی خبریں سعودی عرب کے خلاف بہت اڑاتے ہیں تو خبر تو سب کو پہنچ جاتی ہے لیکن جو سعودی عرب کے کارنامے شرک بدعت کے خلاف وہ لوگوں تک نہیں پہنچتے کیونکہ میڈیا میں اہل حق ہمیشہ سے کمزور رہے ہیں میڈیا رافضیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اللہ کے سر کے زمانے سے نہیں بلکہ شروع ہی سے چیز رہی ہے آج بھی دیکھیے رافضیوں ہی کے ہاتھ میڈیا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں کیونکہ سب دونوں ایک دوسرے کی اولاد ہیں یہودیوں ہی کی اولاد ہیں یہ عبداللہ بن صبا ہی سے یہ رافضی نکلے ہیں انہیں سب سے پہلا وہی تھا یہودی تھا وہ تو اس طریقے سے یہ چیزیں تو آپ لوگ نہیں سنیں گے ایک درخت تھا جس کے بارے میں خبر اڑا دی گئی کہ وہ اللہ کے قسط صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے کے لیے تو درخت کے نیچے آپ کھیلتے تھے یا اٹھتے بیٹھتے تھے تو بعد میں خبر اڑا دی گئی تو بہت سارے حاج عمرہ کرنے والے وہاں جاتے تھے جو ہمارے ملکوں سے آتے تھے اور جا کر کے وہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر دھاگے لٹکاتے تھے اور اس کو چومتے چاٹتے تھے جب وہاں کے گورنر کو خبر ملی تو اس نے درخت ہی کٹوا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے ہاتھ میں اب یہ نہیں کہ اب ہمارے لیے نہیں ہے یہ کہ ہم ہندوستان پاکستان جائیں بنگلہ دیش میں وہاں ساری قبروں کو مزاروں کو کھالنا شروع کر نہیں یہ ہمارے لیے جائز نہیں حرام ہمارے لیے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حاکم وقت ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے آپ نصیحت کر سکتے ہیں دن کی دعوت دیجیے تو ہی پھیلائیے لیکن یہ سب کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے اسی رمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ پر کنٹرول ملا فتح ہوا مکہ تب آپ نے سارے بتوں کو یا اونچی قبروں کو یا مجسموں کو توڑنے اور مسمار کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کو بھیجا تھا اسے پہلے نہیں بھیجا تھا آپ نے کیونکہ آپ کا کنٹرول نہیں تھا مکے کے اوپر ان علاقوں پر نہیں تھا آپ کے زیر اقتدار علاقے نہیں آئے تھے اس لیے آپ نے نہیں کیا تھا جب آپ کو یہ ملا تب آپ نے ایسا کیا اسی لیے جب اس مملکت سعودی عرب کے تیسرے دور کے جو بانی ہیں جو خادم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبد العزیز حفیظ اللہ کے جو والد اور ولی عہد کے دادا کون تھے ہاں جی فیصل تو بیٹے تھے ان کے ملک سلمان کے بھائی تھے ملک عبد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو مدینے پر کنٹرول ملا تو بقی کے اندر جو اونچی اونچی قبریں تھیں جیسے ہمارے یہاں درگاہیں نہیں ہوتی ہیں ایسے بنائے تھے لوگ وہاں پہ جی ہاں یہ ترکیہ کے دور میں سب بنا ہوا تھا وہاں پر باقاعدہ اونچی اونچی قبریں تھیں اور بنیاد جو ہے عمارتیں جیسے اپنے یہاں مزارات ہوتے درگاہ ہوتی اسی طرح باقاعدہ جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے بھی اس کو زمین بوس کر دیا تھا باقی میں آپ کو کوئی چیز پختہ قبر اونچی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی کب کیا انہوں نے جب ان کو کنٹرول ملا تو یہ حاکم وقت سے متعلق ہے ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ کہ جا کر کے جو ہے آپ ایسا کرنا شروع کر دیں نہیں یہ حرام ایسا کرنا جائز نہیں ہمارے لیے ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر چیز نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے بات یہاں سے آئی کہ بیت رضواں جزرت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے بیت لیا تھا جب بعد میں لوگوں کی بدعقیدگی کا مرکز بننے لگا اور اس کے بارے میں لوگ بدعقیدگی کے اندر آنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے درخت کو کٹوا دیا تھا لوگ جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے لوگ بھائی وہاں نماز پڑھنے کی بھی نہیں ہے کہ جا کر کے وہاں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کی فضیلت شریف کہاں مکہ اور مدینہ کے اندر ہے ایک ہزار اور یہاں مدینہ کے اندر وہاں پر ایک لاکھ ملتا ہے اور مسجد قبا کے اندر جو ہے عمرے کے برابر دو رکعت کا ثواب ہے اور بیت المقدس ہے تیسری مسجد جہاں پر ڈھائی سو انسان کو ملتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں یہ تین مساجد ہیں جہاں پر اجر و ثواب کی نیت سے آدمی سفر کر سکتا ہے اور وہاں پر نماز میں اجر اور ثواب کے اندر اضافہ مل زیادہ ہوتا ہے باقی تمام مساجد برابر ہے جی ہاں تو وہ جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا اس کو رضی اللہ عنہ نے ضرورت کو کٹوا دیا تھا تو اللہ کے سر حدیث ہے کہ جنہوں نے بھی ضرورت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کیا ہمارے ہاتھ پر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلقد بلقد رضی اللہ عنہم بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا وہ ردو ان وہ سب لوگ اللہ سے راضی ہو گئے وہ کان من الف وربہ میاں شخص اور یہ چودہ سو سے زیادہ تھے روایتیں مختلف ہیں لیکن چودہ سو کے بارے میں یقین ہے کہ وہ چودہ صحابہ تھے لیکن کچھ اور لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا تو ان کے بارے میں ہمارے بھی نفرا کہ جنت کے اندر جائیں گے تو یہ مراتب کی بات چل رہی تھی کہ صحابہ کے درمیان بھی مراتب ہیں تمام صحابہ ایک درجے اور ایک مرتبے اور ایک مقام پر فائد نہیں ہے ان کے ایمان اور اعمال اور خدمات کی بنیاد پر ان کے درمیان فرق رکھا گیا اب اگر افراد کی بات کریں گے تو ان میں سب سے افضل ابو بکر ہیں اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ہستے عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں ابھی جس کتاب کی شرح اس سے پہلے ہوئی تھی دورہ ہوا تھا کیا نام تھا کتاب کا شروع سننا اس کتاب کے مولف کون ہے امام بربہاری امام بربہاری نے یہ بات بیان کی ہے آگے کتاب پڑھیں گے وہ چیز آئے گی آپ کو کہ اس امت میں سب سے افضل عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ صحابی بھی ہیں کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہاں پر دیکھا معراج میں دیکھا وہ زندہ نہ ہنستے عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی سے ان کی ملاقات ہوئی ہمارے نبی پر ایمان لائے تصدیق کیا تو انہوں نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس کے بعد وہ صدیق ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو ظاہر بات اونچا زیادہ ہے آپ ان کو اس امت میں نہ بھی شمار کریں مان لی تھوڑی دیر کے لیے تو بھی صحابہ کا مقام بیا کے بعد ہے صحابہ کا مقام بیا کے بعد ہے امبیا اس کے بعد صحابہ کا مقام آتا ہے تو اگر افراد میں آئیں گے تو سب سے افضل ہوا ہیں جو عشر مبشرہ عشر مبشرہ میں خلفۂ راجدین اور خلفۂ راجدین میں ترتیب کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان و علی آئیں گے باقی جو شہ صحابہ ہیں ان کے بارے میں کوئی ترتیب موجود نہیں ہے کہ ان کے بعد کون افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا یہ انہوں نے کہا تو اس سے بھی ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگی اس وقت موجود نہیں تھے کہاں ان کی وفات ہوئی تھی تعاون میں یہ یمن کے اندر جو ہے امواس فلسطین میں فلسطین کا ایک علاقہ امواس ہے وہاں پر تعاون پھیلا تھا تو سن سترہ ہجری میں وہ حضرت معاذ بن جبل اور اس طریقے سے اور بہت بہت صحابہ اور بڑے بڑے تعبین کی شہادت ہو گئی تھی تو کہہ انہوں نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ ہوتے تو میں نے اللہ کے رسول سنا کہ سمت کے امین ہیں وہ تو میں ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا لیکن انہوں نے چھ لوگوں کمیٹی بنا دی تھی تو اس کے بعد چاروں خلفاء کے بعد میں پھر سا... یہ اختلاف ہے کہ اس کے بعد پانچویں نمبر پر کون ہے چھٹے نمبر پر کون ہے اب اس تفصیل میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے جس پر اجماع ہے یا جو سلب سے ثابت ہے اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ تمام صحابہ جنت کے اقدار ہیں اور تمام صحابہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت داخل کرے گا جیسا کہ اللہ رب اللہ خود فرمان ہے وہ کل وعد اللہ الحسنہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ لوگوں نے جنت میں بشارت دی ہے انہی میں سے وہ کاشا بن محسن ہیں ہمارے نبی نے کہا کہ ستر ہزار بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے کہا تھا نا ہمارے نبی نے تو ہنستے وہ کاشا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں بنا دے تو ہمارے بھی نے کہا کہ آپ انہیں میں سے ہیں پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تو ہمارے نبی نے کہا کہ سب کا بھی ہے وہ کاشا وہ کاشا سب لیں گئے اس لیے خیر کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے پیچھے شرما نہیں چاہیے ہم لوگ بہت شرماتے ہیں خیر کے کاموں میں آگے سب میں جگہ رہتی ہے آگے ہم نہیں آتے ہیں دوسرے کو بھیج دیتے ہیں آپ چلے جاؤ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خود آپ آگے آئیے پہلی سب کا زیادہ ثواب ہے ہاں نیکی میں اور خیر میں سبقت کرنی چاہیے نہیں یعنی کہ دوسروں کو آپ بھیج دو آپ جاؤ آگے نہیں آپ آپ خود آئیے دوڑ کے جانا چاہیے پہلی سب میں جگہ خالی ہے ہم لوگ دوسروں کو بھیج دیتے ہیں کیا ہاں، آپ آگے چلے جائیے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کبھی کبھی انسان محروم ہو جاتا ہے جیسے سب سے پہلے وہ کاشا کھڑے ہو گئے اللہ نے کرسون ان کو دے دیا تو جو آگے بڑھ کے لے گا اللہ اس کو اجر اور ثواب زیادہ ملے گا تو وہ ہیں ثابت بن قیس ایک صاحب ہیں ان کے بارے میں ہمارے بھی نے فرمایا ایسے خواتین میں آپ دیکھ لیجئے جنت میں نو جو ہے سب کی سردار کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے ہمارے بھی حدیث ہے اور خدیجہ اور آپ کی تمام جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو آپ کے بات المبین ہیں وہ سب کے سب اگرچہ ہر ایک کے نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن سب کے سب جنت کے اقدار ہیں ہمارے نبی کی زوجات ہوں گی قیامت کے دن جیسے دنیا میں آپ کی زوجات تھیں ایسے قیامت میں آپ کی ہوں ہوگی تو یہ بھی افراد بھی جب آئیں گے تو اس طرح کی تفصیلات آتی ہے بہرحال یہیں پر اپنی بات ختم کرتے اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ اللہ ابلامین ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر پختگی عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحابہ کے عقید اور منحص پر قائم رکھے ان کے اخلاق ان کے طور طریقے کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنانے کی توفیق نہ فرمائے اور قیامت اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے ساتھ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے عامر رب العالمین صاحب محمد والا علیہ و اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ جو ہے منگل کو یہ روزہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور پھر آنے والے اتوار کو بھی کیونکہ ایک دن میں پورے مسائل نہیں بیان ہو پائیں گے چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے استقبال میں ایک اہم چیز یہ بھی داخل ہے کہ انسان کو رمضان کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے تو موٹے موٹے مسائل جو اہم مسائل ہیں ان اللہ منگل سے ہم بیان کریں گے تو منگل اور اتوار دو دن انشاءاللہ روزہ کورس ہو یہاں پھر روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دیا ہمیں اللہ خیر